حضرت سے کچھ وقت تیرہ سال تک جنہوں نے انڈیا کی جیلوں میں اپنا وقت گزارا ہم سب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ اس سٹیج پہ موجود ہیں انہوں نے تیرہ سال دیے میں صرف تیرہ منٹ بھی نہیں مانگتا آپ سے وہ صرف چند منٹ بات آپ سے کریں گے تو تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا الیاس قاسمی صاحب نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدیر صدق اللہ العظیم حضرات اکابر علماء کرام اور معزز سامین حاضری کی ضرورت نہ تھی مجھ سے پہلے میرے اکابر بہت کچھ کہہ چکے اور اب آخر میں بھی حضرت موجود ہیں وہ بھی ہمیں اپنے کلمات سے مستفید فرمائیں گے دراصل مجھ سے پہلے بھائی طلحہ اور ان سے پہلے حضرت امیر محترم کے برادر صغیر مفتی عبدالرو صاحب جو بیان فرما رہے تھے انہوں نے باتوں باتوں میں کچھ جیل کے احوال کو بیان کر دیا تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کچھ وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سعادت نصیب فرمائی ہے کہ امیر محترم کے ساتھ جیل میں وقت کاٹنے کا موقع ملا ہے اور حدیث پاک بھی میں نے الحمد للہ ہستن میر محترم کے پاس ہی جیل کے اندر پڑھی ہے تو میں خیالات کی دنیا میں کھو گیا تھا اور دل بے تاب تھا کہ وہ حضرات وہ قافلہ جو جیلوں کی کال کوٹھری کے اندر تھا وہ سارے مناظر میرے سامنے گھوم رہے تھے فتح الجبات کے حوالے سے اس کی رونمائی کی تقریب ہے تو مجھے فضائل جہاد کا وہ ایک نقشہ میرے سامنے گھوم رہا تھا آپ حضرات جانتے ہیں فضائل جہاد جو عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ ہمارے سامنے حسم محترم نے کوٹ بلوال جیل میں کیا اور جیل کے ایک ملازم کے ہاتھوں اس کا پورا مسودہ پاکستان پہنچا بڑے مشکل حالات تھے وقت ہوتا بیان کرتا آپ حضرات پہلے بھی کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے دنیا والے حیران تھے کہ اتنی سختیوں کے اندر تین چار فورسیں ہیں انٹیلیجنس ہے سب کچھ ہے پھر بھی فضائل جہاد باہر جا رہی ہے تو کیسے جا رہی ہے تو اس پر مجھے تعمیر محترم کی ایک آدھا وہ مجھے بار بار تڑپا رہی تھی کہ آج کا یہ جو موقع ہے اس موقع پر اس کو یاد کرنا یہ ہم سب کے لیے ایمان کی تازگی کا باعث ہوگا اور حضرت امیر محترم کو ان کی شخصیت کو سمجھنے میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی واقع یوں ہے کہ یہ مسودہ جو کہ چند صفحات کی شکل میں نکلتا تھا آہستہ آہستہ یہ گیارہ سو صفحے کی کتاب جو ہے وہ پاکستان پہنچی جب مکمل مسودہ پاکستان پہنچ گیا کئی ماہ کے بعد میں اور مولانا ابو جندل صاحب اور حضرت امیر محترم ہم اثر کے بعد جو ہمارا معمول ہوتا تھا ہم اپنے بلاک کے اندر چکر لگاتے تھے اور اس کے اندر کبھی یہ بھی ہوتا حضرت امیر محترم مجھ سے اور مولانا بجندل صاحب سے ساتھ ساتھ حدیث کا سبق بھی سنتے رہتے اور ہم چکر بھی لگاتے رہتے تو اتنے میں جیل کا انٹیلیجنس کا انسپیکٹر کالی داس اس کا نام تھا جس کے ذریعے وہ کتاب باہر نکل رہی تھی تو اتنے میں وہ ایک پیغام لے کر آیا جو کہ فیکس کی شکل میں تھا تو اس نے آ کے وہ بھاگا بھاگ آیا تو ہست امیر صاحب کے حوالے کیا تو ہست صاحب نے وہ کھڑے ہو کے پڑھا اس کو چند الفاظ تھے اس کے اندر بس وہ الفاظ پڑھے ہمیں نہیں پتا چلا ہم ایک سائڈ میں کھڑے ہو گیا دبن تو وہ امیر صاحب نے پڑھتے ہی اچانک آپ کی ہچکی بند گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زمین پر گر گئے زمین پر گرے تو ہم نے سہارا دیا اٹھایا ہم نے کہا حضرت کیا ہوا تو فوراً زما سے نکلتا ہے میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہم نے پوچھا حضرت کیا بات ہے فرمانے لگے میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا میری فضائل جہاد پاکستان پہنچ چکی ہے الحمد ان جیلوں کی کال کوٹھڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جہاد کا کام لیا ہے میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہماری بھی ہچکی بن گئی کہ یا اللہ تو کیسا قادر مطلق ہے کہ دنیا والے تو ہمیں مٹانا چاہتے ہیں لیکن تو یہاں بھی ہم سے دین کا کام لے رہا ہے میرے بھائیوں سجاد افغانی شہید رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ ہوا یہ وہ ہمارا عظیم جرنیل تھا جس نے اپنی پہچان کافر کے سامنے صرف اس لیے کروائی تھی حضرت میر محترم کو رہائی مل جائے اور یہ کہا کہ میں نے ان کو اغوا کیا ہے یہ ایک پیر بابا ہے بعد لمبی چوڑی ہے وہ سجاد افغانی جنہوں نے حضرت میر محترم کی رہائی کے لیے اور دوسرے دوستوں کی رہائی کے لیے اپنی جو ہے وہ جان اللہ کے سپرد کر دی جامع شہادت نوش کیا جیل کی کال کوٹریوں کے اندر سرنگ کا حوالہ آیا تو میرے سامنے وہ پورا نقشہ آ گیا کہنے کی تو ایک سرنگ ہے نکال لی لیکن وہ تین ماہ کی کوشش اور گرمی کا موسم وہ پندرہ بیس فٹ زمین کے نیچے جا کے کام کرنا پھر ساتھیوں کو جو حالت ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا بہرحال سجاد افغانی اسی واقعے کے اندر شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ہمارے وہ عظیم جرنیل تھے اس موقع پر جنہوں نے حضرت امیر محترم کی رہائی کے لیے کوشش کی ان کو یاد کرنا ہمارا بھی لہو شامل ہے تزئین گلستہ میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے جو ہم صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کرتے دنیا سے جامع شہادت نوش کر گئے آج جب یہ بہارے ہیں تو اس کے اندر ان کا بھی حصہ ہے اس کے اندر ان کا بھی حصہ ہے وہ ہمارے عظیم نوجوان جنہوں نے انڈیا کے اندر جا کر ہماری رہائی کے لیے قربانیاں دی ہیں مسائب برداشت کیے ہیں پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں آج ان سب کا ان بہاروں کے اندر حصہ ہے آج ان کو یاد کرنا ابو جندل کو یاد کرنا ابھی آج ہی میں ابو جندل کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا پتہ نہیں کتنی مشکلات میں وہ ہم تک پہنچی اس کے اندر یہی سرنگ کا واقعہ نقل کیا ہوا تھا اور بھی سجاد افغانی کے حوالے حوالے سے بہت ساری باتیں لکھی تھیں پچھلے دنوں ایک خط آتا ہے نصر اللہ منصور صاحب کا جن کو خان صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں کمانڈر نصر اللہ منصور صاحب ان کا خط آتا ہے تو وہ اس میں ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک مطالبہ رکھتے ہیں کہتے بھی اس میں آپ ہمارے لیے یہ رومال بھیجیے اور خصوصی طور پر وہ رومال جو جیش کے نام سے مشہور ہے یہی جو ہم نے آپ پر رکھے ہوئے یہ رومال بھیجیے حسن نمیسا بھی کتابیں بھیجیے میرے بھائیوں یہ ہمارا ایک قافلہ تھا جو جیلوں کی کال کوٹریوں کے اندر کہنے والے حضرت جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں لیکن ان کو اللہ کی طاقت پہ اعتبار نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر محترم نے قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو اللہ کا حکم شکر تم لازی دن کم تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا اور زیادہ دوں گا وہ جیلوں کا شکر آج رنگ لایا ہے تو فتح الجواد ہمارے سامنے آگی ہے زمانہ نقش قدم ان کے مٹا نہیں سکتا قدم قدم پہ جو نقش وفا بنا کے چلے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام اور حضرت میر محترم کی اس محنت اور کاوش کو شرف قبولیت بخشے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین